ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنے اعمال صالحہ اور اعمال سیاح کے نتائج اور اواقب پر نظر رکھنے کی توفیق عنایت فرمائی اللہ زوجل کا انسانیت کے ساتھ ایک وطیرہ چلا آ رہا ہے اللہ تعالی نہ کبھی غصے سے مغلوب ہوتے ہیں اور نہ کسی چیز کا ان پر اثر ہوتا ہے اس لیے کہ چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہیں چاہے ہمارا کلام ہو چاہے ہمارا عمل ہو جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب مخلوق ہے مخلوق خالق پر اثر انداز ہو ایسا نہیں ہو اس کی ذات وراء الورا ہے اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر ساری دنیا باغی ہو جائے تو اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آتی وہ حمید مجید ہے وہ اپنی ذات سے ہی تعریف والا ہے اس وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں مجید ہے مجد والا ہے بزرگی والا ہے اپنی ذات سے ہے کوئی اسے بڑا بنائے کوئی مخلوق اسے بڑا بنائے تب وہ بڑا بنے ایسا نہیں ہے وہ اپنی ذات سے مجید ہے مخلوق کا کوئی اثر خالق پر نہیں ہوتا اس لیے سب کے سب سجدہ ریز ہو جائیں گڑ گڑانے لگیں تو اس کی بزرگی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور سب کے سب باغی ہو جائیں تو اس کی بزرگی میں کوئی کمی نہیں ہوتی مخلوقات سے متاثر نہ ہونے والی ذات خالق ہی کی ہو سکتی دنیا میں کوئی یہ دعویٰ کرے کوئی مخلوق کہ میں کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتا اس کا دعویٰ غلط ہے مخلوق ہو تو مخلوق سے متاثر تو ہو جاؤ گے اس لیے کہ تمہارا ایک ہی برادری ہے تمہاری کہیں نہ کہیں دل پر دماغ پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا لیکن خالق وراول ورا ذات ہے سب چیزوں سے ان پر اثر نہیں جب ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا نہ کسی کی بد عملی کا ہوتا ہے نہ کسی کی نیک عملی کا ہوتا ہے تو پھر آخر یہ بد عملی والوں سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اپنے عواقب سے اپنے انجام سے ہلاکت آئے گی تباہی آئے گی بربادی آئے گی عذاب آئے گا پکڑ آئے گی اللہ کی تو اگر اللہ متاثر نہیں ہوتے تو پکڑ کیوں فرماتے ہیں یہ اللہ کا غضب قوموں پر نازل ہوتا ہے ملکوں پر نازل ہوتا ہے قرآن کریم نے کتنے سارے واقعات ذکر کیے ہیں تو جب اللہ متاثر نہیں ہوتے تو پھر آخر ان سب پر عذاب کیوں آتے ہیں شخصی طور پر بھی لوگوں کی پکڑ ہوا کرتی ہے جب کوئی تاثر نہیں ہے تو یہ سب عذاب کیوں آتے ہیں اور اگر نیکی کا بھی کوئی تاثر نہیں ہوتا تو نیکی کرتے کرتے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں اللہ تعالیٰ نوازشات بھی فرماتے ہیں کتنے سارے مصائب روزانہ کسی نہ کسی کے ٹل رہے ہیں دور ہو رہے ہیں اور رحمتوں کی نوازشات کی کرم کی برکتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں تو اگر کوئی تاثر نہیں ہوتا اچھائی برائی کا تو پھر ان کے نتائج کیوں برآمد ہو رہے ہیں کچھ لوگوں پر مصیبتیں بھی آ رہی ہیں اور اگر واقعی ایسا ہوتا ہے کہ برے عمل پر پکڑ ہوگی اور اچھے عمل پر نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی تو پھر کتنے بڑے بڑے باغی ہیں جن کو دیکھو تو بھنڈار بھرے ہیں جرائم کے اور ان کی کوئی پکڑ نہیں آ رہی اور ہم ذرا چھینک دیے تو اس پر دوسرے دن پکڑ آ گئی تو کسی کی صرف چھینکنے اور کھانسنے پہ پکڑ ہو گئی اور کتنے ایسے ہیں جن کی گردن پر دیکھو تو لاکھوں کے قتل ہیں کتنے مظالم ہیں کتنے بڑے بڑے جرائم ہیں اور کوئی پکڑ نہیں ہے آخر یہ کیا ہے کچھ لوگوں کی اتنی جلدی پکڑ ہو گئی کچھ کی نہیں ہو رہی کچھ کا حال یہ ہے کہ اتنی عبادتیں ہیں اتنی ریاضتیں ہیں اتنا حسن سلوک ہے اتنی نیک عملیے ہیں اور اس کے باوجود بھی پریشان ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایک سجدہ ابھی کیا اور باہر کرنٹ نتیجہ موجود ہے ادھر ہاتھ ابھی ابھی ہٹائے نہیں ہے اس سے پہلے پہلے نتیجہ موجود ہے ان کی دعا قبول ہو گئی تو وہ جو جیل میں بند ہے اور اتنی پٹائیاں کٹائیاں کھا رہا ہے اللہ کے نام پر ماں نقم منہ مل منہ بلّہ عزیز الحمید صرف اللہ عزیز و حمید کے نام پر ایمان لانے کے جرم میں اتنا مارا گیا اتنا جیتا گیا کسی کو بیس سال ہو گئے کسی کو پندرہ سال ہو گئے وہ بیچارہ وہاں پڑا ہے سیشا کرایا ماں باپ مر گئے انتظار کرتے کرتے بیوی بی جیتے جی بیوہ ہے اور بڑھاپا آ گیا بچے بڑے ہو گئے باپ کی شکل نہیں دیکھی تو آخر یہ بھی تو بیچارے دعائیں کر رہے ہیں یہ بھی تو اللہ ہی کو پکار رہے ہیں ان کی تکالیف دور کیوں نہیں ہوتی ان کی تو فوراً دعا قبول ہو گئی اور ان کی اتنے سال ہو گئے قبول نہیں ہو رہی قبول نہیں ہو رہی یا کچھ اور ہو رہا ہے یہ نظام ہے کیا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم مخلوقات سے متاثر نہیں ہوتے مخلوقات سے متاثر یہ تو کہا گیا کہ نیچے طلاق ہوتی ہے ظلمن عرش ہلتا ہے عرش متاثر ہو سکتا ہے نیچے بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اخلاص سے پڑھتا ہے عرش کے سامنے کا ستون ہلتا ہے یہ سب متاثر ہوں گے یہ ہلیں گے جلیں گے لیکن اللہ کی ذات تاسرات سے بری اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمارے یہاں ایک نظام ہے ہم نے ہر ایک کی نیکی اور بدی کا پیمانہ متعین کر رکھا ہے کس کا کیا ہے وہ مقرب فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کسی کو نہیں معلوم وہ عالم الغیب و شہادہ ہی جانتا ہے وہ صرف اللہ عز و جل ہی کے علم میں ہے کہ کس کا کیا پیمانہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سب کے پیمانے متعین کر رکھے ہیں جس طرح سورج کے لیے مقدار متعین ہے جگہ متعین ہے مدار متعین ہے چاند کے لیے مدار متعین ہے رات کے لیے مدار متعین دن کے لیے مدار متعین جیسے سب کے لیے جگہ متعین ایسے ہی انسانوں کے نیک اور بد اعمال کے لیے مدار متعین ہے پیمانے متعین جب تک وہ نہیں بھرے ہیں تب تک آپ کو نیکی اور دعاؤں کے اثر کا بھی احساس نہیں ہو رہا ہے اثر تو ہوتا ہے اثر تو لازمتن ہوتا ہے ایک اثر یہی ہے کہ آپ کو دعا کی توفیق مل رکھی یہ بھی تو ایک اثر ہے اللہ تعالیٰ کو جب کسی کا رونا اچھا لگتا ہے تو اسے دیر سے عنایت فرماتے یہ بھی تو حادث میں آتا ہے اس کا گیڑ گیڑانا آنا یہ تقرب حاصل ہو رہا ہے اس کو قربت مل رہی لیکن سب کے پیمانے اللہ عز و جل نے متعین فرما رکھے ہیں جب اس کی بدی وہاں تک پہنچ جائے گی تو پھر لمحات کا فرق نہیں ہوگا اللہ عز و جل کی طرف سے پکڑ آ جائے گی وہ تاثر کے تحت نہیں ہے وہ اللہ عز و جل کے تقوینی نظام کے تحت تقدیر کے تحت جو پیمانہ اللہ نے بنایا تھا جس کا جتنا بڑا بنایا ہے جس دن وہ بھر گیا بھر گیا ہے تو صرف چھلکنے کی دیر ہے تو ایک ڈاکٹر کا مضمون میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے دیکھو انسان کا ہارٹ نائنٹی پرسینٹ بلاک ہے اس کی رگوں میں کیلشیم جم گیا ہے برسیں لگی ہیں نائنٹی پرسینٹ تک پہنچنے میں لیکن اب نائنٹی سے ہنڈریڈ ہونے میں کتنا وقت لگے گا تو ہو سکتا ہے ایک دن لگے ہو سکتا ہے ایک دن لگے ہو سکتا ہے دس دن لگے ہو سکتا ہے ایک مہینے میں ہی ہو جائے اس کو کبھی بھی اٹیک آ سکتا ہے نائنٹی تک پہنچنے میں اتنا سارا وقت لگا تھا یہ پیمانہ ہے یہ بھر رہا تھا جب بھر گیا ہے تو اب ایک قطرہ ڈالیں گے چھلک جائے گا یہ اللہ زوجل کے یہاں بھی جس طرح یہ ان کے پیمانے ہیں اسی طرح گناہ اور ثواب کے پیمانے بنے ہوئے ہیں جب وہاں تک پہنچ جائیں گے قرآن نے کہہ دیا کہ آتدنا لہم آدابن علیما تیار کر کے رکھ دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ادھر آپ نے چوری کی دوسرے ہی دن ہاتھ لولا ہو گیا نہیں پیمانہ رکھا ہوا ہے جس دن آپ کا پیمانہ بھر گیا اس وقت تک آپ کر رہے تھے آپ خوش تھے کچھ نہیں ہو رہا میرا لوگ مستقل جرائم کرتے جا رہے تھے اور روزانہ صبح اٹھ کر دیکھتے تھے کہ میں صحت مند ہوں میں عزت والا ہوں سروت والا ہوں کوئی نقصان نہیں ہوا چلو آگے کرتے رہیں گے لیکن جیسے ہی وہ بھر گیا اور آخری قطرہ آتا ہے پھر پاپ کا گھڑا اسی کو کہتے ہیں یہ جب پھوٹتا ہے پھر اللہ عز و جل کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے وہ ان بخش ربی کا وہ پھر بہت سخت آتی ہے تو یہ ابھی تک کیوں نہیں آئی تھی اتنے بڑے بڑے جرائم کیے تب تو نہیں آئی اور ایک چھوٹی سی بات ہوئی اور اس پر آ گئی کہ بس یہ آخری خطرے کی دیر تھی بھرنے میں ایسا نہیں ہوا کہ آج اللہ کو غصہ آیا ہے آپ پر آپ کا پیمانہ بھر رہا تھا اور انتظار ہو رہا تھا اس کے بھرنے کا سب کو اتنی چھوٹ دی گئی ہے اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کا حال ہے کہ وہ نیک عمل کرتے ہیں ایسا نہیں ہے رات کو کیا صبح نتیجہ یہ تو خوش فہمی ہوتی ہے خوش فہمی ہوتی ہے یہ رات کو کیا صبح نتیجہ والی تھی حقیقت یہ ہے کہ اس کا بھی ایک پیمانہ اللہ عز و جل نے متعین فرما رکھا ہے جب آپ اس پیمانے تک پہنچ جائیں گے اپنی نیکیوں کے تو پھر اللہ عز و جل کی نظر رحمت برکات کے ساتھ متوجہ ہوتی ہے پھر نوازشات کے دروازے کھل جاتے ہیں روحانی بھی ہوتی ہیں مادی بھی ہوتی ہیں پھر دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں انہی کو روحانیت کی زبان میں فتوحات کہتے ہیں اب تو لوگوں نے فتوحات کا مطلب سمجھ لیا ہے پیسے زیادہ ہیں فتوحات پیسوں کی زیادتی نہیں ہوتی فتوحات روحانی اعتبار سے ہوتی ہیں یہ جو انقباز بار بار دل میں پیدا ہوتا ہے دل سکڑتا ہے اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ راضی ہے ناراض ہے نہ نیک عمل کیا تو مزہ آیا نہ کوئی برا عمل کیا تو خوف لگا یہ جو کیفیت تاری تھی یہ ہٹ جائے اور پھر اللہ کی رضا اور ناراضگی کا اثر دل میں ہونے لگے رضا کا کام کر کے خوشی ہونے لگے ناراضگی کا کام کر کے غم ہونے لگے ان سرت کا حسنتوں کا یہی تو کہا گیا ہے نا اس وقت سمجھو کہ تم مومن ہو گئے ہو یہ مومن کس کو کہا گیا کہ یہ مومن وہ ہے جو اللہ کی طرف متوجہ تھا متوجہ تھا اور اس درجے متوجہ رہا کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو گئی یہ ہے پیمانہ یہ جس دن بھر جاتا ہے پھر اللہ کے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں یہ نیکیوں پر بھی ہے یہ بدی پر بھی ہے اللہ متاثر نہیں ہوتے لیکن پیمانے جس دن بھر جاتے ہیں اس دن اس کے اثرات اور نتائج شروع ہو جاتے ہیں اب کس کا پیمانہ کتنا بڑا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم یہ مقرب فرشتوں کو بھی نہیں معلوم اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرتے رہو کس کا وقت کب شروع ہو جائے گا یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرما دیا ہے کہ مؤمنین کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے بھی تیاری ہے اور جن سے عمال صالحہ نہیں ہو پا رہے ہیں انہیں بھی کہہ دو کہ آتدنا لہم عذاب علیما تیار دونوں کے لیے ہیں لیکن کب پروسے جائیں گے اس کا کسی کو پتا نہیں ہے اللہ عز و جل کی طرف سے کس کا وقت کب آ جائے جس طرح موت کا وقت متعین نہیں ہے اللہ ہی کو معلوم اس کی زندگی بھر رہی ہے روزانہ بھر رہی ہے روزانہ بھر رہی ہے یہ نہیں معلوم کہ اس کا پیمانہ اللہ نے بنایا کتنا بڑا ہے کوئی جوانی میں چلا گیا کوئی ادھیڑ میں چلا گیا کوئی بڑھاپے تک چلا گیا کوئی سو سے بھی پار ہو گیا اور کوئی سو مہینے بھی پورے نہ کر سکا وقت کا فرق ہے یہ کیا ہوا کہ اللہ نے ہر چیز کی وکل شعین مقدار ہر چیز کی اللہ عز و جل نے ایک مقدار متعین کی ہے جس طرح زندگی کی ایک مقدار متعین ہے جیسے ہی وہ بھر جاتی ہے اسی دن جس دن چھلک گیا میر کے پاس گئے تھے نا ان کے ساتھی شاعر جب وہ جانکنی کے عالم میں تھے لیکن تھے شاعر تو جا کر پوچھا دبیر نے کیا حال ہیں امیر مزاج بخیر ہیں کہنے لگے پیمانہ بھر گیا ہے چھلکنے کی دیر ہے انہوں نے پوچھا تھا مزاج بخیر ہیں انہوں نے کہا تھا چھلکنے کی دیر ہے پیمانہ بھر گیا ہے چھلکنے کی دیر ہے میری زندگی کا ایک جام تھا روزانہ بھر رہا تھا یہ قطرہ قطرہ قطرہ قطرہ بھرتے بھرتے آج وہ دن آ گیا کہ اب جام فل ہو چکا ہے آخری قطرہ آئے گا اور یہ چھلک جائے گا جیسے ہی یہ چھلکے گا میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ زندگی کا پیمانہ بھی جب چھلک جائے کس کا کتنا بڑا بنایا ہے اللہ نے سوائے اللہ عز و جل کی کوئی اس سے واقف نہیں اسی طرح اعمال صالحہ اور سیاح کا جو پیمانہ ہے وہ کس کا کتنا بڑا بنایا ہے رب العزت والجلال نے ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ابو سفیان کی سرکردگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے ان کو تو فل فور دنیا ہی میں جہنم شروع ہو جانی چاہیے تھی ہم تو یہی سمجھتے ہیں ہندا نے اتنے کانٹے بچھائے ہیں ہمارے نبی کے راستے میں ظاہر ہے کہ ان کو تو زندہ ہی نہیں رہنے کا حق نہیں تھا کہ زندہ رہتے ان کو تو بدترین موت آنی چاہیے تھی لیکن پیمانے اللہ تعالی بناتے ہیں پیمانے اللہ کے بنائے ہیں ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو وحشی کا کلیجہ چبائے یا جو حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا لے یا وہ وحشی جو حمزہ کو اس انداز میں قتل کر دے رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا دل تو یہ کہتا ہے کہ ان کو کائنات کا سب سے سخت عذاب آنا چاہیے تھا لیکن اللہ کا نظام ہے وہ کس کو کیا کس انداز میں تبدیل کرتے ہیں کب بدل دیتے ہیں کتنے بڑے صفاق کو اور ایسے ظالم کو جس کو ساری دنیا یہ کہے کہ ہاں اس کے ظلم کی سزا ضروری ہے اللہ عز و جل اس کو کب ہدایت کی طرف لے جائیں یہ بھی نہیں معلوم اور دوسری طرف جن کے نیکیوں کی قسمیں کھائی جاتی ہیں جن کی نیکیوں کی قسمیں کھائی جاتی ہیں وہ واقعہ نہیں آتا حدیث تاریخ کی کتابوں میں ایک صاحب کے پاس ایک صاحب وہ رکھ گئے تھے اپنا مال امانت کے طور پر مکہ مکرمہ میں چلے گئے واپس آئے پتہ لگا بڑے میاں جا چکے بہت نیک بہت نیک بہت امانت دار بچوں سے پوچھا انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم کہاں ہے رقم بہت بڑی ہے اب کہاں ڈھونڈیں علماء سے مشورہ کیا علماء نے کہا چلے جاؤ زمزم کے کنویں پر جا کر رات کو تین بجے آواز دینا دینا آواز نام لے کر اگر سن لیں تو پوچھ لینا گائے تین دن تک زمزم کے کنویں پر آواز دی کسی نے نہیں سنا علماء سے آ کر کہا کہ کوئی آواز نہیں آ رہی کوئی جواب ہی نہیں آ رہا کہ ہم تو سمجھتے تھے نیک ہوں گے ادھر جاؤ وہ ادھر ایک وادی ہے رات کو چلے جانا اور وہاں جا کر صدا لگانا وہاں پہنچے تو پہلے ہی رات میں آواز آ گئی پوچھا میرا مال کہاں ہے وہ رکھا ہے ایک جگہ فلن میں مجھے اپنے بچوں پہ بھروسہ نہیں تھا اس لیے امانت ہے فلاں جگہ دبا ہوا ہے جگہ فلانی ہے میرے بیٹے کو لے کے چلے جانا وہ بتا دے گا میرے بیٹے کو لے کے چلے جانا وہ بتا دے گا جگہ وہاں کھود لینا نکال لینا چلے گئے وہاں پہنچے نکالا فوراً مل گیا پورا مال کہ یہ تو سب ٹھیک ہے لیکن یہاں تم کیسے کا سلا رحمی نہ کرنے کے جرم میں سلا رحمی نہ کرنے کے جرم میں تو پیمانے ہیں عجیب سے ہوتے ہیں ابھی ایک صاحب بیٹھے تھے یہ واقعات تو میری تو عادت نہیں ہے یہ واقعات سنانے کی تو کبھی برسبیل تذکرہ آ جائیں لیکن چونکہ میں سڑک پہ بیٹھا رہتا ہوں دن بھر لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے تو بڑے عجیب عجیب واقعات سننے کو ملتے ہیں ابھی ایک صاحب آئے تھے وہ کہہ رہے تھے مولانا میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا اور جب آپ نے یہ کہا کہ یہ فائنینس کا کام نہیں کرنا ہے بالکل اس کو ختم کرو چھوڑو تو میں نے توبہ کی میں نکلنا چاہتا تھا تو کمپنی نے میرے ساتھ ایک احسان کیا وہ یہ کہ مجھے ٹاٹا ہٹاچی کی بڑی مشین ان لوگوں نے بغیر سود کے فائنینس کر دی بغیر سود کے ایک روپیہ سود کا نہیں لیا یہ اتنے دن کے امپلائمنٹ کے بدلے میں انہوں نے میرے ساتھ کیا کہ یہ ہو گیا اب وہ ساری کاغذی کارروائی مکمل ہو گئی تھی لیکن آخر میں ایک جگہ جا کر اٹک گئے تھے اتنی دعائیں کر رہے تھے چونکہ نوکری ختم ہو چکی تھی اتنی دعائیں کر رہے تھے اتنی زیادہ کہ اللہ تعالیٰ جلدی کرا دے ورنہ یہ اب بے روزگار بیٹھے ہیں ہوتا ہی نہیں تھا کہ ایک دن گھر میں تعلیم ہو رہی تھی اس میں تذکرہ آیا سلا رحمی کا اور یہی واقعہ آیا فضائل صدقات کی تعلیم تھی میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ دیکھو میری بہن سے میرے تعلقات خراب ہیں اور بات چیت بند ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی کا یہ اثر ہو چلو ایک کام کرتے ہیں ملاقات تو جب ہوگی تب ہوگی کم سے کم اتنا تو کریں کہ فون سے بات کر کے معافی تلافی تو کریں وہ کہہ رہے تھے مولانا یہ بات ہے رات کو نو بجے کی جب سارے آفسز بند ہو جاتے ہیں کوئی آفس رات میں نو بجے نہیں کھلا رہتا اب میں نے فون لگایا بہن کو اور ان سے معافی تلافی کی اور ان سے کہا کہ دیکھو سلا رحمی نہ کرنے قطع رحمی کرنے کا جرم بہت بڑا ہے میں اس حال میں مرنا نہیں چاہتا اللہ کے واسطے تم مجھے معاف کر دو میں آتا تمہارے پاس اور معافی تلافی کرتا لیکن اس میں پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی اس لیے میں ابھی فون پر بات کر لیتا ہوں پھر جب آنا ہوگا تب میں اطمینان سے ملاقات کر لوں کہ یہ فون کر کے میں نے رکھ دیا اس کے آدھا گھنٹے کے بعد ساڑھے نو بجے میرے پاس فون آیا آفس سے کہ آپ کا کام ہو چکا ہے کل آپ چیک لے لیں آپ کا کام ہو چکا ہے کل آپ چیک لے لیں تو کس کا پیمانہ کیا ہے اللہ کے یہاں کس کا کیا نظام ہے یہ صرف اللہ تعالی ہی جانتے ہیں کہ کون جہنم کے راستے پر جا رہا ہے کون کس راستے پر گامزن ہے کسی کو نہیں معلوم پیمانے اللہ عز و جل جس طرح زندگی کے بنائے ہیں اسی طرح اعمال کے بنائے ہیں اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ڈرتے رہو نہیں معلوم کس کا جام کب بھر جائے گا جس طرح زندگی کے باب میں ڈرتے رہو جو نماز پڑھو آخری سمجھ کر پڑھو اس لیے کہ نہیں معلوم کس کا جام کب بھر جائے گا اسی طرح امال میں بھی ڈرتے رہو تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ جرم چھوٹا سا ہے یہ ظلم چھوٹا سا ہے لیکن نہیں معلوم کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آخری میخ ثابت ہو آخری کیل ثابت ہو یہ اس جام کا آخری قطرہ ثابت ہو جس کے بعد یہ پاپ کا گھڑا پھوٹ جانے والا ہو اور نیک عمل کرتے رہو کرتے رہو کوئی سنت کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑ دو کسی عمل کو کسی ہمدردی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑ دو اسی لیے کہا گیا اماط عن طریق صدا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو اس کو اللہ کے نام پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے رہو اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم وہ کون سا عمل ہوگا جس طرح کھانے کے بعد میں کہا گیا کہ آخری دانہ بھی دسترخوان پر گرا ہے صاف کر کے کھا لو پلیٹ کو صاف کر لو اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس میں سے کون سے دانے میں اللہ و جل نے تمہارے لیے برکتیں رکھی ہیں یہ تم نہیں جانتے کہ کس دانے میں اللہ نے شفا رکھی ہے کس دانے میں اللہ نے دوا رکھی ہے کس دانے میں اللہ نے تمہارے لیے غذا رکھی ہے کون سا دانہ کیا ثابت ہوگا اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر چیز کی قدر کر لو ہر عمل کی قدر کر لو اور ہر برے عمل سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو کس کا جام کب بھر جائے کچھ نہیں کہہ سکتے ہاں دوسرے کے باب میں کوئی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے اللہ تعالی کی ذات عظیم ہے وہ کس کے باب میں کیا فیصلہ فرمانے والے ہیں کسی کو نہیں معلوم اللہ ہمیں نیکوکاریوں کی توفیق نصیب فرمائے اعمال سیاح کے عواقب سے اور نتائج سے اور اس کی پکڑ سے اور اس کی گرفت سے اور اس سے پہلے کہ یہ جام بھر جائے تو اللہ کر کے اس کو خالی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ تو سے ایک صاحب نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ مغفرت کس کو کہتے ہیں عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ جس وقت میں وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ مغفرت کس کو کہتے ہیں جس گاڑی میں میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا ہی رہا تھا اس سے پہلے ہی ایک صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ مولانا گرمی کا موسم ہے ہم لوگ ملٹی میں فلیٹ میں رہتے ہیں اوپر پانی کی بہت بڑی پریشانی اب پانی کم ہوتا ہے تو کھانے پینے کے لیے تو جیسے تیسے ٹھیک ہے جتنا آیا ہے اس پر تھوڑا تھوڑا کنٹرول کر کے چلا لو لیکن مسئلہ آتا ہے سب سے زیادہ ٹوائلٹ کا اگر اس میں پانی کم ہوگا تو ہم ہیں اوپر تعفن ہوتا ہے بس اس کے فوراً بعد انہوں نے یہ پوچھ لیا مولانا مغفرت کس کو کہتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے تھے وہی جواب ہے یہی جواب آدمی فارغ ہوتا ہے نجاست ہے جو بھری لیکن وہ فلیش دباتا ہے جیسے ہی پانی باہر آتا ہے سب کچھ صاف ہو جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا کہ یہاں کچھ تھا نہ کسی قسم کا کوئی تعفن ہے نہ کوئی نشان ہے بالکل پاکیزگی ہے صفائی ستھرائی کچھ نہیں یہی ہے مغفرت اللہ تعالیٰ جب پاپ کی گندگی کو دھوتے ہیں تو ایسا صاف کر دیتے ہیں کہ اس زمین کو بھی بھلا دیتے ہیں جس پر جرم کیا گیا ہے کل کو جب زمین کے مقامات شہادت دیں گے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے یہ شہادت نہیں دیں گے اس لیے کہ بھلا دیا گیا ہے آزا سے بھلا دیا گیا ہے لیکن وہ قرآن پاک میں آیا تھے نا یہ تشہد السنتهم وعیدیہم وارجلهم بما كانوا یعملون اس دن ان کی زبانیں شہادت دیں گے ان کے ہاتھ شہادت دیں گے ان کے پیر شہادت دیں گے الیوم مو پر تو ہم تالا لگا دیں گے وہ تلا وتشهد و بما كانوا ہم ان کے پیر ہاتھ بولیں گے پیر شہادت دیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے کیسے شہادت دیں گے یہ بھی بولیں گے آج جب دنیا ویڈیو کی ہو گئی تو یہ مسئلہ بڑا آسان ہو گیا جیسے ہی آن کریں آپ کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ ہاتھ پیر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہے شہادت ان کی اس سے بڑی شہادت کیا چاہیے یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آدمی بولتا ہو متشد والے ہی ہوں ایک میں ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں میں نے دیکھا کہ ایک سیاسی شخصیت سامنے تھی اس نے کسی بات سے انکار کیا تو اینکر نے فوراً کہا کہ سر میں ابھی آپ کو آپ کا بیان یہ یہ فوٹیج دکھا دوں کیا آپ یہ جملہ بول رہے تھے تب میرے ذہن میں اچانک آیا کہ یو متشد السنتہم کا یہ مطلب جیسے ہی ویڈیو کھول کر دکھائی جائے گی کیسے انکار کریں گے جب آپ کے ہاتھ خود کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پیر خود کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زبان بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ سنائی بھی دے رہی ہے کہاں انکار کریں گے آپ اللہ سے نظام ہے اللہ تعالی کس کی کب پکڑ فرما لیں گے یہ بھی نہیں ہے متاثر نہیں ہے لیکن پیمانے کس کے کب بھر جائیں گے حضور نے اسی سے ڈرایا ہے کہ دیکھو ہر ایک اپنے پیمانے سے ڈرتے رہو یہ دوسرے کا انتظار مت کرو کس کا پیمانہ کتنا بڑا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم اپنے پیمانے کی فکر ہونی چاہیے کہ کس کا کب بھر جائے گا جس دن بھر گیا وہ آخری دن ہوگا اللہ آج ہمیں اپنے نیک و کاریوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بدکاریوں سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرمائے اگر یہ پانی بہ گیا رحمت کا اور دھو دیے گئے تو کسی کے سامنے نہیں آئیں گے لیکن اگر یہ پانی رک گیا یہ پانی رک گیا یہ پانی اوپر نہ پہنچا اور فلیش چلانے کے باوجود اندر سے پانی نہ نکلا تو یہ ساری وہ نجاست ہے جس کے تعفن اور بدبو سے خود گھر والے پریشان ہوتے ہیں تعفن اور بدبو سے خود گھر والے پریشان ہوتے ہیں سب ہی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں خود وہ آدمی بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے اور تکلیف میں ہوتا ہے کیونکہ باوجود چھپانے کے وہ چھپا نہیں پا رہا ہے باوجود مٹانے اور ہٹانے کے وہ ہٹا نہیں پا رہا ہے اس کو کیونکہ پانی مہیا نہیں اللہ جل اپنی مغفرت کے پانی سے یہ ساری نجاستوں کو اپنے کرم سے دور فرما دے اس پیمانے کے بھرنے سے پہلے پہلے وہ چھلکنے اور گھر بھر میں اور محلے بھر میں بستی بھر میں اور زندگی بھر میں اس نجاست کے اثرات طاری ہو جائیں جو قبر تک چلے جائیں اور وہاں بھی تعفن پیدا کر دیں اور میدان میں اکشر میں یفر المرء من رول و امی ہی و ابی و صاحبتی ہی و بنی لکل امرین من یوم شان یہ وہ بدبو ہی تو ہے یہ وہ تعفن ہی تو ہے مغفرت کے پانی جہاں نہیں بہایا جا سکا اور وہ نجاست گناہوں کی باقی رہ گئی تو بیوی بھی بھاگ رہی ہے بچے بھی چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں ماں باپ بھی بھاگ رہے ہیں کوئی اس کے قریب آنے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ بدبو ہے یہ جانا چاہتا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے کہتے ہیں سختن سخن انہیں دور کر دو یہ بدبودار لوگ اس پاکیزہ ذات کے قریب نہیں جا سکتے یہ بدبودار لوگ ہیں یہ پاکیزہ ذات کے قریب نہیں جائیں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں پاکیزگی طلب کرنے کی اور پاکیزہ ہونے کی اور ان نجاستوں کو دھونے اور اس پر رونے کی توفیق نصیب فرمائے فرمان آمین و آخر اداوانہ الحمد للہ رب العالمین